بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے آیات 138 139 میں انہی منافقین کا انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ انہوں نے مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا کافروں کی دوستی سے ان کا مقصد قوت و غلبہ حاصل کرنا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے اس لیے کہ عزت و قوت کا مالک تو صرف اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے کفار اللہ کی مرضی کے بغیر ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود لوگوں کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ صرف اللہ کے بندگان عاجز بن کر رہیں اور اسی کی جناب میں عزت تلاش کریں